اور ہم نے مس کو وہی بھیجی کہ راتوں راتیں میرے بندوں نونگونا کو لے نکل بے شک تمہارا پیچھا ہونا ہے پھر پچپن